پڑھنے کی اور اس میں بہتر انداز میں قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی جس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم قرآن کریم کی تلاوت اس کی سماعت یہ اپنی جگہ اجر و صحاب کا سبب ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے اور ہمیں کیا بشارت سناتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ قرآن سے ہم صحیح اور کامل طور پر فائدہ اٹھا سکیں اسی مناسبت سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں جو اس قابل ہیں کہ ہر مسلمان ان آیتوں کو یاد رکھے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتا رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قالوا ربنا ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے الحمدللہ ہم سب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں بتائیے کرتے ہیں یا نہیں ہم سے کوئی پوچھے تمہارا رب کون ہے تو ہم کیا کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے تو اس آیت کے مزداق ہم سب ہیں ان الذین قالو ربنا اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ ہوا پہلا اسٹیپ پہلا مرحلہ کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ تو سب کہتے ہیں الحمدللہ للہ اس نے بھی کلمہ پڑھا وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی جب ہم سے سوال ہوگا فرشتہ پوچھے گا مر رب ہوگا تمہارا رب کون ہے تو ہم کیا جواب دیں گے ربی اللہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے دنیا میں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا ایمان پر قائم رہا ہوگا انشاءاللہ قبر میں بھی وہ صحیح صحیح جواب دے گا اور قبر کے ٹیسٹ میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا تو رب اللہ ہم سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے پہلا مرتبہ ہے اگلا مرتبہ کیا ہے قاموں پھر وہ سیدھے کھڑے رہے تو مستقاموں کا ترجمہ کیا ہے سیدھے کھڑے رہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دین حق پر قائم رہے اور عبادات کو مسلسل انجام دیتے رہے ایسا نہیں ہے کہ خالی رمضان کے نمازی ہوں بلکہ سال بھر کے نمازی ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں تلاوت کرنے والے ہوں بلکہ سال بھر کے تلاوت کرنے والے ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں تسبیح پڑھنے والے ہوں بلکہ سال بھر کے تسبیح پڑھنے والے ہوں اور ہر اس بات سے بچنے والے ہوں جس سے اللہ نے رسول نے منع کیا ہے یہ ہے معنی استقامت کے گویا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جس نے زبان سے دعویٰ کیا اور عمل سے تصدیق کی کلمہ جو ہم نے پڑھا اس کے تقاضوں کو زندگی میں داخل کیا اس کے معنی ہے استقامت کی یہ معنی ہے استقام تو دعویٰ تو آسان ہے کوئی بھی زبان سے دعویٰ کر سکتا ہے لیکن دعوے کو ثابت کرنا یہ ذرا مشکل ہے اسی ثابت کرنے کا نام ہے استقامت دو باتیں ہو گئی اب الدین کالو رب اللہ سمتم بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے ڈٹ گئے کھڑے ہو گئے ثابت قدم ہو گئے اور بالکل لوہا لاٹ ہو گئے ثم استقام یہ مطلب ہوا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نصیحت کی باتیں تو بہت سی ہیں یاد نہیں رہتی بھول جاتا ہوں کہاں کہاں یاد رکھوں آپ مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے کہ میں اس سے پکڑ لوں بالکل بھولو ہی نہ تو حضرت نے اس کو نصیحت کیا فرمائی فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر ڈٹ جاؤ اس پہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کر لو تو ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے استقامت جو یہ دونوں باتیں پوری کر لے گا وہ اللہ کی بشارتوں کا مستحق بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دونوں باتوں پہ ثابت قدم ہو جائیں زبان سے دعویٰ بھی ہو اور عمل سے اس کا ثبوت بھی ہو رمضان المبارک میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم سو فیصد نمازی بنے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو ہر روز پڑھا کریں گے ہم ذکر اذکار روز کیا کریں گے ہم اللہ کی معصیت سے گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں گے یہ ہم پکا ارادہ کر لیں آج تو اگلی اگلے حصے میں جو بشارت ہے انشاءاللہ اس بشارت کے ہم مستحق ہو جائیں گے کیا بشارت ہے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجیں گے اللہ تخافو ولا تحزنو فرشتے انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو موج کرو نہ ڈر ہے نہ غم ہے وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے اب تمہارے لیے جنت میں داخلے کا وقت آ گیا کرو تیاری کرو جنت میں جانے کی مجمع ہوگا کروڑوں کا اربوں کا کھربوں کا میدان حشر میں اور ایمان اور استقامت والوں کو فرشتے آ کر بشارت سنا رہے ہوں گے نہ ڈرو نہ غم کرو چلو جنت کی تیاری کرو جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں لگ جاؤ لائن میں اب شروع بالجنت التی کنتم تم تو دنیا میں جو منکرین ہیں کافرین ہیں انہیں یقین نہیں آتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ جنت جنت کی باتیں یہ تو پرانی قصے کہانیاں سنتے آئے ہیں نہ کوئی جنت ہے نہ جاننا میں کچھ نہیں یہ سب ہوا ہوائی باتیں ہیں مگر جنہوں نے یقین کیا جو ایمان لائے جنہوں نے رسولوں کی باتوں پر آمنہ صدقنا کہا ان سے جو وعدہ کیا گیا قیامت میں وہ وعدہ ان سے پورا کیا جائے گا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ بشارت سنائی جائے گی اور یہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں تمہارے ساتھی ہیں تمہارے مددگار ہیں تمہارا اکرام کرنے والے ہیں تمہیں بشارت سنانے والے ہیں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے دنیا میں بھی ولی تھے ہم تمہارے دنیا میں بھی ولی تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی تھے بہت بڑی بشارت ہوگی اور فرمایا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْ اس جنت میں تمہیں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جو بھی تم پکارو گے اور کہو گے وہ فوراً حاضر کیا جائے گا یہ بات دنیا میں کسی کو نصیب نہیں کہ ہر چیز جو چاہے وہ مل جائے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہزاروں چیزیں چاہی جاتی ہیں مگر ملتی نہیں ملتی ہیں تو ناقص ملتی ہیں مگر جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا جنت خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے اور دنیا خواہشات سے محرومی کی جگہ ہے کوئی اس حقیقت کو سمجھ لے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے یہاں نہ کسی کی خواہش ہمیشہ کے لیے پوری ہوئی ہے نہ ہو سکے گی اور جنت میں ہر ایک کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرمائے مسلم شریف میں روایت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا The Revival of Iman اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ شور مچا رہا ہوگا مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے باہر نکال دے گا پھر تو کچھ اور کہے گا کہ جی اور کچھ نہیں کہوں گا بس نکال دو باہر آرڈر ہوگا فرشتوں کو کہ چلو اسے باہر کر دو باہر ہو جائے گا تو بڑی عافیت محسوس ہوگی جہنم سے نکلا تو کچھ دیر میں اسے ایک درخت نظر آئے گا جس کا سایہ ہوگا تو وہ کہے گا باہر نکل گیا ذرا سائے میں بھی پہنچ جاؤں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہیا کا ماں تو وعدہ کیا تھا کچھ اور نہیں مانگوں گا پھر شروع ہو گیا کہ جی بس یہ کر دو اب اور کچھ نہیں اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چل اب تو نہیں مانگے گا کہ نہیں وہاں پہنچ جائے گا تو سایہ محسوس ہوگا تو اچھا لگے گا کچھ دیر میں اس سے اچھا درخت نظر آئے گا تو کچھ دیر تو سوچتا رہے گا مانگوں کہ نہ مانگوں مانگوں نہ مانگوں تو پھر رہا نہیں جائے گا کہے گا الہ العالمین وہاں اور پہنچا دو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے یہ کا درا کا تو نے تو پیچھے ہی پکڑ لیا پہلے کہہ رہا تھا نہیں مانگوں گا پھر آ گیا ہوتے ہوتے وہ جنت کے بالکل دروازے پہ پہنچ جائے اور جنت میں لوگوں کو اسے دیکھے گا کہ بھئی بڑے کھا پی رہے ہیں اور جھرنے چل رہے ہیں اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں اور پورے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں تو گا الہ العالمین یہاں تک پہنچا دیا تو اندر ہی پہنچا دو یہاں تک آ گئے خیر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے جہاں تمہیں جگہ ملے جنت میں پکڑ لو اب یہ اندر جائے گا پوری جنت میں گھوم لے گا اسے جگہ ہی نہیں ملے گی ایسا لگے گا فل ہے بالکل ہاؤس فل ہے ٹہل ٹہلا کے واپس آ جائے گا کہے گا یہاں تو جگہ ہی نہیں رہی سب فل ہو گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے اور دیکھ لے کہیں جگہ ملے تھوڑی بہت کہ جی سب دیکھ لے کہیں جگہ ملے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تمنا کر تمنا مانگ کیا مانگتا ہے وہ مانگنا شروع کرے گا اتنی جائیداد چاہیے اتنا فلاں چاہیے اتنا فلاں چاہیے اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ٹھیک ہے دے دیا دے دیا پھر اسے یاد دلائیں گے تو نے وہ تو مانگا ہی نہیں وہ رہ گیا ارے ہاں وہ رہ گیا چلو وہ بھی لو سب مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا جو تو نے مانگا وہ بھی دیا اور دنیا کے دس گنے کے برابر تجھے جنت الاٹ کی جا رہی ہے دنیا کے رقبے کے دس گنے کے برابر اس آخری درجے کے جنتی کو یہ سعادت نصیب ہوگی تو جو ہائی فائی لوگ ہیں ان کی تو جنتوں کا ہی کچھ نہیں کتنا عظیم ہوگا تو دنیا تو اس کے مقابلے میں صفر ہے صفر جنت کی نعمتیں دائمی ہیں عظیم ہیں وسیع ہیں شاندار ہیں بہترین ہیں اور جو چاہو گے وہ ملے گا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں دنیا میں بڑے بڑے مالدار اتنے ہی زیادہ بیمار ارب پتی لوگ ہیں اور کیا کھا رہے ہیں کھیرا ککڑی کھا رہے ہیں کیوں دل کی بیماری ہے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے پلا ہے جنت میں بھی اگر بیماری ہوتی تو جنت کیا رہتی کیا کھاتا آدمی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ہمیشہ تندرست رہو گے نہ کوئی اسپتال نہ گولی نہ انجیکشن کچھ نہیں کھاؤ پیو موج کرو اور فرمایا کہ ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہر آدمی تینتیس سال کی عمر کا کڑیل جوان ہوگا بالکل فٹ اور ہمیشہ فٹ رہے گا اگر جنت میں بھی لوگ بوڑھے ہو جایا کرتے تو کیا رہتا جنت ہی کیا رہتی پھر پھر تو بوڑھے ہو جاتے لیٹ جاتے سینکڑوں سالوں میں تو ختم نہ ہوتی عمریں بوڑھے ہو جاتے اللہ نے کہا بوڑھا ہونا ہی نہیں کچھ ہمیشہ صحت مند رہے گا جوان رہے گا کھاؤ پیو نکالنے کی کوئی پریشانی نہیں ڈکار آئے گی خوشبودار ڈکار مشک والی سب ہضم کتنے ہی کھاتے رہو کوئی ٹینشن نہیں کتنے ہی پیتے رہو کوئی ٹینشن نہیں اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے وہ نعمت ہوگی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حدیث میں آتا ہے ساری نعمتیں جب مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کیا حال چال ہیں کچھ اور چاہیے جنتی لوگ کہیں گے کہ جی کیا سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں تو موج آ رہی ہے حشم ہے آگے پیچھے مزے آ رہے ہیں ارے بتاؤ کچھ اور چاہیے کہ جی کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو جنتی اچھل پڑیں گے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اس نعمت کے مقابلے میں ورضوان من اللہ اکبر تو یہ بشارت کن کو مل رہی ہے ایمان اور استقامت دل سے یقین ہو زبان سے دعویٰ ہو عمل سے تصدیق ہو اور مسلسل ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بشارت سنا رہے ہیں اور فرمایا من غفور الرحیم یہ مہمانی ہے مہمان نوازی ہے اکرام ہے غفور کی طرف سے رحیم کی طرف سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب سب سے پہلے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کو ناشتہ پیش کیا جائے گا اور ناشتے میں کیا ہوگا بعلام و نون اہل بنگال کے لیے بڑی خوش خوشخبری ہے کہ گائے اور بیل اور مچھلی یہ پیش کی جائے گی ناشتے میں جیسے کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا تو پہلے اسے کچھ کھانے سے پہلے کچھ تفقہات پیش کیے جاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ بالامن و نون بالامن سے مراد بیل یا گائے اور نونن سے مراد مچھلی یہ پیش کی جائے گی اور اس کے کلیجی کے ٹکڑے کی اتنی وسعت ہوگی کہ ستر ہزار لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی یہ ابتدائی ہے اور آگے جو نعمتیں ہیں وہ تو عظیم الشان ہیں قرآن بھرا پڑا ہے احادیث شریفہ میں ان کا تذکرہ ہے تو ان عظیم نعمتوں کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے یہ دو شرطیں پوری کرنی پڑیں نمبر ایک ایمان نمبر دو استقامت آج ہم یہ ارادہ کریں ایمان کو پختہ کرنا ہے اور اعمال کو دائمی کرنا ہے برائیوں سے بچنا ہے نیکیوں کی کثرت کرنی ہے سچی توبہ کرنی ہے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے اور فتن سے پوری امت کی حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی بھی ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرمائے ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لاتے تھے اور الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ اشاعت الاسلام حضرت ہی کی توجہ سے پروان چڑھا اور انتہائی قیمتی اور گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اور یہ مسجد بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے پورے علاقے کے لیے یہاں کے خدمتگار حضرات منتظمین معاونین سب قابل قدر ہیں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں یا اس جیسے ملک میں رہنا انہی لوگوں کے لیے درست ہے جو اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر پہلے رکھیں اگر وہ اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر ایمان پر حرف آتا ہو اور آدمی لاکھوں لاکھ اربہ ارب روپے اور ڈالر اور پونڈ حاصل کر لے تو ان سب پہ لانت ہے اور اگر ایمان پر حرف نہیں آتا تو یہ سب اللہ کی نعمتیں قابل قدر ہیں اس لیے ہم سب کو دین پر جمے رہنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچوں بچیوں کو بھی دینی ماحول میں رکھنا ہے گھر کا ماحول دینی بنانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے خلقی محمد